بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يعلمون اس دن سے ڈرتے رہو جس دن سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی اپنی کمائی کام آئے گی اور پورا پورا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا بات چل رہی تھی بینک کے سود کے متعلق وہ چار نمبر سوال تھا اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی طور پر بات ہو گئی ہے کہ بینک کے ملازمین کے بارے میں کس کا جواز ہے تو کس کے لیے بالکل جائز ہے اور کس کے لیے مجبوراً جائز ہے وہ اپنے لیے نعمت بدل نوکری تلاش کرتا ہے جب تک نہیں ملتی تو اس کے لیے بینک کی نوکری جائز ہے اس میں اور بھی کوئی صورتیں بہتر ترتیب کی ہیں کوئی بینک والا ملازم پوچھے گا تو بتا رہے ہیں ویسے بینک والے اپنے حال میں بڑے مست ہوتے ہیں پانچواں سوال وہ یہ ہے کہ سود لینا اور دینا یہ دونوں شخص برابر کرنے کے گناہ گار ہیں یا اس میں کوئی گنجائش ہے یا کو سود لینا اور دینا رضامندگی کے ساتھ ہو یا مجبوری کے ساتھ ہو دونوں لحاظ سے گناہ ہے حرام ہے ناجائز ہے یہی بات رشوت کی کہ خطابہ کی کتابوں میں رشوت کی اس حدیث کے تحت بات رکھی ہوئی ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی بھی اس حدیث کے تشریح کے تحت ایک گنجائش لکھی ہے کہ رشوت دینے والا شخص اگر اپنا جائز حق لینا چاہتا ہے لیکن رشوت یہ بغیر وہ جائز حق اس کو نہیں ملتا تو رشوت دینے والے شخص کے لیے رشوت دینا جائز ہے لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے خراب ہے وہ اور ہے مثلاً بہت آسان مثال ہے ہم اپنی مثالیں نہیں بتاتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ہمارے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کیا ہے گھر بناتے آپ اور میٹر لگانا ہے بجلی کا جی وہ اب یہ جائز حق ہے بجلی کی سہولت حاصل کرنا جائز حق ہے لیکن بغیر اس وقت ناممکن ہے اب اس جگہ پر کوئی شخص رشوت دے گا وہ میٹر حاصل کرتا ہے یہ کسی اور کا یہ حق نہیں مار رہا اپنا ایک جائز حق لے رہا ہے اور وہ بندہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے ان کے لیے تو حرام ہے لینا یہ کام کا حضرات میں سود لینے اور دینے میں کچھ فرق رکھا ہے لیکن جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ سود ایک معاملہ ہے بے شراب ہوتا ہے کاروبار ہے یہ رشوت کے طرح ہمارے میں باہر نہیں ہے لہذا سودی نظام میں لینا اور دینا مددگار بننا دوا بننا کاتے ہونا لکھنا جو کچھ بھی وہ جائز نہیں ہے کھانے رہا ہے یا دے رہا ہے یہ سوال ہے پانچواں چھٹا سوال میں آپ کو بتایا تھا کہ سودی قرض لینے کی کوئی گنجائش ہے یا بالکل ہی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر مفتی شفیع صاحب اللہ مسئلہ رسول اور فتح والے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری اور دیگر بزرگوں نے کلام کیا ہے یہ لکھا ہے کہ کل پانچ صورتیں ہیں جن پر سودی قرضہ لیا جاتا ہے پہلی صورت اضطراری ہے کہ سودی قرضہ لینا ہے دوسری صورت کوئی حاجت مشکل پیش آ گئی سودی قرض لینے کے بغیر کوئی شکل نہیں تیسری صورت کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے ترقی کرنا چاہتا ہے چوتھی شکل کہ وہ نفع کے علاوہ کوئی ورثے سے وہ زینت چاہتا ہے پانچویں شکل دکھلاوا ہے آرائش ہے نمائش نمود بڑا سرمایہ دار ان میں صرف پہلی صورت میں کوپ لا نمود کے درجے میں سود پر قرضہ لینا جائز کرا دیا جس کو میں نے بتایا ہے اضطراری مجبور ایسا کہ جس کو قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یہ شخص مرنے لگا ہے مگر اس کے پاس مردار کا گوشت ہے یا پور ہے یا خنزیر کا گوشت ہے اگر ان حرام چیزوں میں سے کوئی نہیں کھاتا تو یہ شخص مر جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے قرآن نے اس کو خنزیر کا تھوڑا سا گوشت کھانے کی اجازت دے دی کہ جان بچ جائے یا مردار مطلب، یا خون یا کوئی ایسی چیز جو حرام ہے شراب اس طرح جان بچ جائے قرآن نے اس کو اجازت دی ہی اگر یہی شکل ہے کہ یہ شخص جان سے جا رہا ہے مگر یہ کہ اسے کوئی شخص قرض دیتا ہے اور وہ سود پر قرض دیتا ہے اس نہیں دیتا جس سے اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لے یہ جائز ہے جیسے کہ کھانا جان بچانے کے لیے جائز ہوا مردار کو کھانا جائز ہوا خون کو یا شراب کو پینا جائز ہوا جان بچانے کے لیے تو یہ بھی اس درجے میں آ کے جب جان جا رہی ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ آ یا خیال کرنے والا نہ ہو کوئی ایسا بھی نہیں جس سے یہ سوال کر کے گویا کی حاجت کو پورا کر سکے ان تمام سہولتوں میں سے کوئی سہولت نہیں تو کوئی شخص اس کو کر دے رہا ہے سود پر اور کوئی صورت نہیں ہے اور یہ مرتا ہے اگر وہ قرض وصول نہ کرے تو پھر جائز ہے کو اس کو استراحی حکومل اس کو دوسری صورت ہے مجبوری سخت پریشان ہے لیکن مرے گا نہیں تو شریعت نے جائز نہیں دی ہے سودی قرض لے مرے گا نہیں ہے مشکل پریشانی بنے گی تکلیف ہوگی لیکن موت نہیں واقع ہوگی ہلاکت نہیں ہے سود پر قرض لینے کی شریعت نے جائز نہیں دی ویسے نہ تو آپ کو چاہتا ہے تارا برم دوران میں ایک شخص کا سوال نقل کیا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے سوال کیا کہ زمین میری اپنی ہے اس پر دھاگا بنانے والی فیکٹری جو مشینری ہے وہ میری ذاتی ہے فیکٹری کی عمارت میری ذاتی ہے لیکن میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس فیکٹری کو چالو کر سکوں مگر یہ کہ سود پر میں قرضہ یا زرادہ لے کے اس کو چلا سکتا ہوں کیا بلکہ یہ سود پر قرض لیتا ہے تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے بس اللہ سے اس کا حل مانتے رہو یا نہیں تو دوسرے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کر لو شرکت پر فیکٹری کو چلا کر سود پر قرض لینے نہیں کیا یہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے مرنے والی اس طرح کی حالت نہیں رہی بات ہوتی کہ زیب وہ زینت چاہتا ہے بہت سارے لوگ دوستوں یہ گاڑیوں میں اوپر سے لگا دیا جائے تو نظر آتے ہیں یوں ہے گزری بڑھتا بڑھتا بڑھتا اس میں انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں میوزک یہ سب جو دولت والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی تحقیق کر کے دیکھو جو بندہ صحیح متانت والا مالدار شریف گرانے کا ہے نا جی وہ گاڑی کو بھی سکون سے چلائے گا اور اس میں کوئی بے حیائی نہیں لگاتا یہ ادھر ادھر سے کرایہ پر گاڑی لے کے مل کر دو چار پھر ان کار والوں سے گاڑی لے کے پھر وہ تماشے بناتے ہیں یا وہ کہ جنہوں نے سود کے اوپر گاڑی لی ہوئی ہے اور لوگوں کو اپنی بڑھائی بیان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم کاروباری ہیں ہم بڑے لوگ ہیں مالدار اسلام آباد نے بہت سارے عالیشان ایوان کوٹیاں محل جو دیکھ کر مغلوب کرتے ہیں یا رب ایسی فکر کی یقین کرو آپ جب تحقیق میں جاؤ گے تو وہ سود پر دی ہوئی رقم سے بنائی گئی ہے وہ بابا اندر جو کوٹھی میں بیٹھا ہے وہ شوگر کا بھی مریض ہو گیا وہ پریشر بھی ہو گیا اسے سب کچھ ہو گیا کہ وہ قسط دینی ہے اور وہ ان کے پیسہ گھر کے پاس ہے اور ہمیں وہ روکو چار محل نظر آ رہا ہے وہ چھٹی جو خالص اپنی کمائی کے پیسوں کی ہو وہ خیمہ جو مل جاتا ہے اپنی خالص کمائی کے پیسوں کو ہو ہو اس میں سکون کی نیند آئے گی اور سونے کے کے مقابلے میں جو سونے کا سے سود لے کر بڑھا گیا اس میں سکون نہیں اور کسی کو بھی نہیں ہے تو جب یہ داخل ہے کہ جو اس میں ملوث ہیں وہ چیخی لگا کر روتے ہیں لیکن ان کی چیخ کوئی سننے والا نہیں یہ وہی بات ہے کہ خبر کا اثار ہوتا ہے جن جنس کے علاوہ تمام مخلوق اس قبر والے کی چیخ کو سنتی ہے لیکن اب وہ وہ جانور لگائے تو چیخ سن رہے ہیں تو ان کا وہ فائدہ کچھ نہیں پہنچا سکتا تو بات یہ ہے سودی قرضہ کب لینا جائز ہے ایک صورت ہے جان داری ہے ہلاکت تب اس پر جائز ہے ورنہ جائز ہے ساتواں سوال یہ حکومت ترقیاتی سکیمیں نکالتی رہتی ہے بے روزگاری الاؤنس بھی ہوتا ہے کچھ کاروبار کرنے کے لیے بھی تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں بعض دفعہ ٹوئل کی سکیمیں نکلتی ہیں کنویں کی سکیمیں نکلتی ہیں ہینڈ پمپ کی نکلتی ہیں مختلف حکومتیں آتی ہیں وزیر اعظم آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی منشور پیش کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک مشہور کوئی ریکویسٹ کیا ہو خود یہ ان کے کے ناخدا اور کشتی لینا تو حکومتیں کچھ ترقیاتی سکیموں پروگرام نکالتی ہیں اگر وہ بغیر سود کے اپنے باشندوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے وہ قرض واپس کرنا چاہیے اور اس پر زمانہ اسلام خلفاء راشدین کے دور کی مثالیں موجود ہیں حضرت بنت رضی اللہ تعالی حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ کے پاس حاضر ہوئی کہ میں کچھ کاروبار کرنا چاہتی ہوں مجھے بیت المال سے قرض دیا جائے چنانچہ امیر البرین نے چار ہزار دن اس خاتون کو قرض دیا اس نے کاروبار کیا اور بعد میں چار ہزار درہم بیت المال کو واپس کر دیا حکومت کو چاہیے کہ وہ گویا کہ بغیر سود کے ترقیاتی سکیمیں اگر دینا چاہتی ہے تو اس میں لوگوں کو وہ قرض دے اور وہ قرض واپس کریں لیکن اس پر سود نہ لگائے تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اگر حکومت ترقیاتی طور پر کوئی مکان الاؤس کوئی گاڑی الاؤس کوئی کنواں الاؤس کوئی زمین اللہؤ ایسی کچھ چیزیں دیتی ہے قرضہ دیتی ہے لیکن اس پر وہ سود لینا چاہتی ہے تو یہ ترقیاتی سکیمیں میں شریک نہیں ہونا چاہیے حرام ہے بھائی حرام تھوڑا یا زیادہ چھوٹی چنگاری آپ کی یا بڑی چنگاری مانا واحد تو ترقیاتی سکیموں میں کچھ سود حکومت لیتی ہے تو جائز نہیں نہیں بنیں گے ماشاء اللہ اچھی بات ہے اور نہیں بننا چاہیے ان کو یہ ساتواں سوال آٹھواں سوال یہ ہے بعض دفعہ حکومت کو چھوڑ قرض دینے کے لیے تھوڑی بہت سہولت فراہم کر دی ہے کہ اتنے قرضے کے بندے کو اتنا قرضہ دیں گے اور اس میں ہم اتنی چھوٹ دیں گے یا مدت کے اندر اندر اس میں قرضہ واپس کر دیا تو اس پر سود نہیں لیں گے اور مدت سے آگے بڑھ گیا تو پھر جرمانہ لگے گا جیسے بجلی کا بل اس تاریخ تک جمع کراؤ تو فلاں تو نہیں تو پھر اتنا لگے گا دیکھو دوست جی، اگر حکومت رہی ہے اور اس میں کچھ چھوٹ دے رہی ہے چھوٹ کی مثال اس طرح ہے کہ حکومت نے پچاس ہزار روپیہ قرض کی ایک اسکیم نکالی بے روزگار لوگوں کو دے دی لیکن یہ کہا کہ پچیس ہزار روپیہ ہم آپ کو کیسے دے رہے ہیں پچیس ہزار روپیہ آپ نے واپس کرنا ہے لیکن جو پچیس ہزار واپس کرنا ہے اس پر ہم آپ سے بیس ہزار روپیہ اوپر سود لے کے پچیس ہزار طرف سے ہے پچیس آپ کا ہے جو پچیس کر ہم سود لیں گے آپ سے بیس ہزار پندرہ ہزار دس ہزار پانچ ہزار یہ صورت ٹھیک ہے جب اس پچاس ہزار کے اندر اندر ہے بس یہ سمجھا جائے گا کہ وہ وہی پچاس ہزار لینا چاہتی ہے وہ ادھر سے کمرہ ہوئے ادھر سے کمرہ ہوئے کی بات یہ سکیم جائے دوسری صورت حکومت بعض دفعہ قرض دیتی ہے آسان قسطوں پر اور اس میں وہ حد بندی کرتی ہے کہ دو سال کے اندر یا پھر کس طرح کرتا ہے کہ دو سال کے اندر آپ نے اگر یہ اصل رقم مطلب واپس کر لی تو آپ کے اندر کوئی جرمانہ سود نہیں ہے اگر دو سال سے آپ پراس کر رہے تو پھر اس کے اوپر کتنے فیصد ہم آپ سے سود لیں گے یعنی مزہ ہے یہ بھائی اگر یہ شخص چاہتا ہے اپنے حالات احوال کے لحاظ سے کہ میں اس جرمانے والی مدت کے اندر اندر سے تقریب میں بھی پیسے لے لینا کوئی حرج نہیں ہے جائز یہ ہمارا آٹھواں سوال تھا اور یہ بات ہے بعض گاڑیوں کی یا غلام ہم انشاءاللہ قسطوں پر گئے یا گاڑیوں کی یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہو سکتا ہے کل بات کریں نام سوال غیر ممالک سے تجارت کرتی ہیں مسلم ممالک غیر مسلم ملکوں سے باہر کے ملکوں سے تجارت ہوتی ہے بعض افراد تجارت کرتے ہیں دوسرے باہر والے افراد سے اور ایسی بعض پیچیدگیاں جی کہ سودی سسٹم سے بچے بغیر باہر کے ملک سے کاروبار نہیں ہو سکتا تو درمیان میں اس میں بھی بات یہ ہے کہ اگر سود سے بچے بغیر کافر ملکوں سے کاروبار نہیں ہو سکتا تو مت کرو کاروبار کوئی ضروری نہیں ہے کہ کافر ملکوں سے سود کے ساتھ ہی کاروبار بنائے اسلام نے جن راہوں کے ذریعے سے جو اصول اور قواعد کے ذریعے سے اپنے مسلمان باشندوں کو ترقی کی راہ مہیا کی ہے اسی میں ترقی ہے مسلمان کی وہ یہ کیا بات ہوئی تھی کہ دوسرے لوگ یوں اتنے ترقی کر گئے فلا ہو گئے اور ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں پیچھے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ترقی کرنی ہے تو انہوں نے سود سود کھا کر ترقی کی تو پھر تم بھی سور اور ترقی کھاؤ گے انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں یورپ میں اگر آرام ہے یا سلام آرام ہے تو اس کی تعریف نہ کرو کہ یہ یورپ یا امریکہ یا یہ کافر ملک ان کا خون چوس رہے ہیں ان کا پسینہ چوس رہے ہیں وہ ادھر سے چوس کر اپنے علاقے کے لوگوں کو بے روزگاری الاؤٹ دے رہے ہیں اور یہ فیصلے یورپ کی جب تک تعریف نہ کرے تو اس کے علاقے کی نیند نہیں آتی جب تک کہ انگریز کی تعریف نہیں کرے بہت ہی بڑے اچھے ہوتے ہر اچھے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ تمہارے خدا اور تمہارے پیغمبر تم مطلب تم کہتے کہ وہ وہ انگریز انگریز ہم قرآن کی کی کی کی کی بات بات بات مانیں مانیں حدیث یا تمہارے تمہارے تجربوں مانو میں کہتا ہوں دل کے کے اندر ایمان نہیں نہیں ہے تب دشمن تعریف تعریف کرتے ہو قابل جب قرآن حدیث نے ان کو دشمن کہا ہے خدا خدا اور کے رسول کا تو پھر اگر قرآن نے عجیب بات کہی کہ تم یہود و نصارہ کی تعریف کرتے ہو کہ وہ اچھے ہیں تو تمہارے پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں آتے اچھے اچھے کیسے ہو ہو سکتے تو ہمارا نامہ سوال غیر ممالک سے سودی لین دین کے بغیر اگر تجارت نہیں ہو سکتی تجارت مت کرو کس نے کہا کہ بڑے بڑے تعمیر بن جاؤ قرآن نے کہا خست بدل نیکیوں کے میدان میں آگے جاؤ سود کے میدان میں پیچھے جاؤ جب حق اللہ ہوگا انہیں بھی صدقہ کہ یہ سود تو مٹا دیتا ہے نسلوں کو اس میں ترقی نہیں ہے اور دسواں سوال یہ ہے یہ مختلف طرح کے دوستوں ہوتے ہیں کوئی شخصی کوئی حکومتی کوئی بین الاقوامی کوئی ملک مل کر اس میں ترفما ہوتے ہیں ہاں مسلم لوگوں کے ہوں شخصی بینک ہوں حکومتی ہوں یا کافروں کے ہوں کسی طرح کا بھی کوئی ہے اگر وہ سور کی شرح کے ساتھ قرض مہیا کرتا ہے کہ ان تمام بینکوں کی وہی نوعیت ہے جو کل میں بینکوں کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ سود لین دین ہے اور ناجائز حرام ہاں جی سن تو پانچ میں ڈال دیں گے اور ابھی ہیں ابھی ہاں ملے اور نماز کے بعد بھی سنتے ہو جاتی ہیں یہ ان بات ہے کہ آپ لوگ خود مفتی ہے نا کسی مفتی کی بات کو نہیں مانتے اچھا بات یہ ہے کہ بینک کسی طرح کے بھی ہوں اگر سودی لین دین کا وہ معاملہ کرتے ہیں وہ ناجائز ہے حرام ہے ان سے یہ لین دین کرنا اور عجیب بات ایک موقع امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر دونوں بھائی عراق سے آ رہے تھے تو راستے میں ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا شوق آیا یہ حکومت کے بندے تھے عراق میں عامل تھے ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے مشہری نے عبداللہ کو کہا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں بیت المال کے کو دے کہا ٹھیک ہے جی دے دیں گے لیکن سنو عراق سے فلاں فلاں چیزیں لے جاؤ اور میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں کہ اور مدینہ میں جا کے یہ چیزیں نفی سے بیچنا جو اثر کو دے دینا بیت المال میں جمع ہو جائے گی اور اوپر جو نفع ہوگا وہ تمہارے لیے قرض دے رہا ہوں اگر کسی سے قرض لیتا ہے اس کو وہاں پہنچانا ہے اور راستے میں اگر وہ اس سے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے تو جائز ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے بات ساتھی نہیں ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں بھی سن کو پڑھنی ہوتی ہے اور سننے کو کام بات دیتے ہیں جی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى دیکھا ہے کہ سعودی لیندین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر دلانے کے لیے حیدر فرمائی کہ اصل تو اس دن کا ڈر ہونا چاہیے جب انسان کو اس دن کا ڈر لگ جائے گا تو پھر جو بھی معاملہ کرے گا وہ اس خیال سے کرے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور آخرت کا حساب مشکل نہ ہو جائے تو اس لیے بدتکول یومن تو فی ہے اللہ علیہ آخر میں فرمائی آگے بھی اس کے بعد کچھ تجارت کے متعلق بات ہوگی لیکن ہم جو موجودہ کاروبار کے متعلق اور بینکوں کا یا عوام کا یا مارکیٹوں کا جو ایک نظام چل رہا ہے اس کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں بات کر رہے تھے کل دس سوالوں کا جواب ہو گیا تھا کچھ اسی طرح اور جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے میں جواب پا چکے ہیں ان کے مطابق آج جواب دینا ہے ایک سوال یہ ہے کہ بعض ادارے یا بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو قرض دیتے ہیں سود پر یا بعض اسی طریقے سے دو چند مل کر دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاملہ سود والا کرتے ہیں تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہاں کسی طرح کا کوئی بینک ہو یا کوئی شخصی شخص اس طرح کا کاروبار کرنے لگ جائے تو بھی وہ سود ہی ہے اگر پیسے پر وہ پیسے کے جتنا دیا ہے اس پر اضافے کی شکل میں وہ لے رہا ہے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے کہ دس ہزار روپئے قرض ہے تین مہینے بعد آپ نے واپس کر دینا ہے دس ہزار ہی قرض دینا بہت سوال ہے اور وہ شخص قرض واپس کرتے وقت دس ہزار واپس کر رہا ہے اور ویسے کوئی چیز اس کو بطور ہدیے کے دے دیتا ہے کہ آپ نے میرا خیال کیا ہے شرح یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کا باہم معاملہ کوئی ایسا طے نہیں تھا بلکہ ایسا کر دینا آخر میں چاہیے یہ اچھی بات ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی قرض دینا بہت ثواب ہے میں نے آپ کے نمازی میں سے بات ساتھیوں کے حالات کا جو پتہ چلا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کچھ رقم ایسی رکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو قرض ہی دینی ہے مطلب دس ہزار سمجھو انہوں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے یہ قرض دینا ہے لہٰذا آج زید کو قرض دیا ہے جب زید واپس کرے گا نا کسی اور نے مانگا ہوا ہے یہی مانگ اس کو دے دیں گے پھر وہ جب واپس کرے گا کسی اور نے مانگا ہوا ہے تو یہی مانگ یہ قرض نہیں چلتی رہتی ہے اور یہ بہت بڑا ثواب ہے اس جتنے عرصہ اس کے پاس یہ پیسہ رہتا ہے حدیث میں آتا ہے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے اگلے ہمارے عرف میں پگڑی کا ہے دکان جب مارکیٹ والی پہلے دی جاتی ہے اس سے کوئی زر ضمانت رقم زیادہ وصول کی جاتی ہے اس کو ایڈوانس کرنے کے ایک لاکھ پہلے ایسے دیں گے کوئی اس کو ضمانت کا لفظ کہتے ہیں کوئی پگڑی کہتے ہیں کوئی کچھ کرایہ بعد میں آپ ہر مہینے میں دیں گے یہ لاکھ روپے اس لیے لیا ہے کہ تاکہ کبھی آپ کرایہ نہیں دیں گے یا ہمارے اس نظام میں دکان میں کوئی گڑبڑ کریں گے اور آپ نے نہ دیا تو ہم اس میں سے پھر اس کی اصلاح کر دیں گے اور اگر کچھ بھی نہ ہوا گڑبڑ اور آپ وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو یہ لاکھ روپئے آپ کو اسی طرح ہمارا دن واپس ہو جائے گا زمانت کے طور پر یوں پہلے لینا پیسہ یہ صحیح ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں اس میں ایک اور خرابی ہے جو سود ہے ناجائز ہے حرام ہے کہ ایک شخص نے ایک دنوں پر دکان ڈالی اور اس کی جو دکان چل پڑی اس نے کسی کو لاکھ روپئے کرنے کے لیے اب یہ دو سال کے بعد یہ شخص دکان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے

یہ سود ہے ناجائز ہے اور کام سود سے بھی بہت بڑا جو گناہ کبیرا ہے ظلم ہے یہ کیا بات ہے جب آپ آئے تھے تو آپ نے کس کو ایڈوانس پیسے دیے تھے آپ کو بھی کیا لگا میں بات دیے اور جو لوگوں میں شروع ہوئے تھے اس کو بھی دیں اسی کے ساتھ اگلا مسئلہ جو حد کر کی ترتیب کے ساتھ ہے کہ بعض لوگ خون بیچتے ہیں یا اپنا کوئی عزم بیچتے ہیں گردہ بیچتے ہیں کوئی اور چیز بیچتے ہیں یہ چیز بالکل حرام اور ناجائز ہے مجبوراً علماء نے خون دینا یا اس طرح کوئی کوئی شخص صحت مند ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بولتا ہے اس کو دے دیں اور یہ بچ جائے گا انشاءاللہ یہ بالکل مرنے والا ہے تو فی سبیل اللہ یہ تعاون جائز ہے جبکہ ماہر کو ڈاکٹر کہے خون دینا پیسے لینا یا پیسوں پر یہ ترتیب کرنا یہ ناجائز ہے ہسپتال والے کیسی ذاتی کرتے ہیں لوگوں سے تو خون مفت لیتے ہیں اور کسی مریض کے آپریشن کی بات آ گئی اور اس کے رشتے دار کوئی نہیں ہے کہ وہ خون دیں تو ہسپتال خود اس مریض کو خون بیچتا ہے جبکہ اس کے پاس کر بینک میں وہ خون مفت میں ہوتا ہے نہیں جو بیچنا چاہیے ان کو یہ ناجائز ہے ایسا کہ خون میں کسی کو ایسی کوئی کاری کی ضرورت پڑی ہے اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے ضبط ولادت کا ضبط ولادت یہ صرف اصطلاح کا لفظ ہے آج کل کے عرف میں اس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی ناجائز اور حرام ہے اور قرآن حدیث نے اس کو قتل اولاد کہا ہے کہ یہ اولاد کو قتل کرنے کے گناہ کے برابر ہے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس موضوع کے اوپر ایک رسالہ ہے اس کا نام بھی ضبط ولادت ہے اگر کسی شخص کی بیوی بہت بیمار ہے کمزور ہے اور اگر وہ بچہ پیدا کرے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اور بیمار ہو جائے گی یا اور ہو جائے گی ایسی صورت میں شروع سے ہی کوئی ایسا ریلا کرنا کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے وہ جائز ہے اور اس طرح کی کوئی مثال زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے لیکن اگر انہوں نے شروع میں اختیار نہیں کیا اور عمل ٹھہر گیا اور اس کو تین چار مہینے ہو گئے اس کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ قتل اولاد کے قتل انسان کے حکم میں ہے ناجائز و حرام اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں اس میں انشورنس کمپنیاں ہیں گاڑیاں انشورنس مکان انشورنس دکانیں انشورس پلان انشورس یاد رکھو یہ بات جتنی اس وقت تک پاکستان میں انشورنس کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ سب ناجائز ہیں اور سود ادا ہے گا انشورنس کمپنیوں کے ملازمین کا بھی وہی حکم ہے جو میں نے بتایا تھا بینک کے ملازمین کا حکم کہ وہ اپنے لیے بہتر نوکری تلاش کریں اور اس کے جب تک کہ وہ ان کو نہیں ملتی تو مجبوراً جیسے کہ کھانا مجبوراً جائز ہے ایسے ہی مجبوراً انشورنس کی کمپنی بھی جائز ہے بہت سارے لوگ انشورنس کمپنیوں کے وہ خطے مارکیٹ میں ایجنٹ ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے جھوٹ قبول کے فتوے بھی دیے ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے دوستوں آپ کے قریب انشورنس کمپنی میں بڑے معزز قسم کے بندے بلا کر رکھے ہوئے ماشاء اللہ وہ کبھی باندھتے ہیں ظاہری طور پر سب نظام لباس اس طریقے سے اب عام شخص کے پاس یہ نمائندہ انشورنس کمپنی کا جب جائے گا تو وہ تو تو کوئی صاحب آ جائے یہ تو غلط نہیں کر سکتا یہ تو غلط نہیں کر سکتا یہ ان کی چالیں ہوتی ہے نا اس ترتیب کے مطابق یہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دور کے دور کے سب بھی ہوتے ہیں کہ یہ بھی انشورنس نیو بیوی پالیسی آ گئی ہے آج کل یہ جائز ہے یہ فلاں موت آ گئی کہ یہ یوں جائز ہے یہ فلاں جائز ہے اور ہمارے پاس فتویٰ ہے کسی کے پاس کوئی فتوا نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ فتوا دکھاتا ہے آپ لاؤ آپ کو ضرور پسند ہے پوری یعنی کہ اہتمام کی بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی فتوہ نہیں ہے کوئی آپ کے دین ایسا نہیں ہے آپ ابراہیمی مسلک کا ہے آپ عدیس مسلک کا ہے بندی مسلک کا ہے کوئی شخص بھی ہو رسول کو کیسے جائز کرا دے سکتا ہے انشورنس کمپنی کا تمام سسٹم وہ جوا اور سود ہے کہ بس پیسے جمع کرا کر گاڑی لگ جائے گی تو ہم مدد کریں گے تو نہ لگے گی تو جو پچاس ہزار روپیہ جمع کیا ہے ایسے پچاس ہزار روپیہ جمع کیا وہ کہاں گیا وہ ویسے اس نے لے لیا ہے اور اسی طریقے سے انسانی زندگی کا بیمہ کرتے ہیں کہ آپ کی موت آئے گی تو بچوں کا کون دیکھ بھال کرے گا تو مسلمانوں کے بچے چودہ سو سال پرانے سے چلے آ رہے ہیں ان کی گنتی میں اضافہ ہوا ہے کم نہیں ہوئے یہ کرتے رہتے ہیں یہ کیا تم پہ نہیں ہو جانوروں کو کون پالتا ہے جو پرندے مٹتے ہی نہیں ہیں جو شکاری لوگ ان کو جالوں میں داروں کے ہے شکار کر کے کھاتے پیتے ہیں تو پرندے اتنے بدترین تو کہاں سے رسول ہے علام انتاب الفلز اللہ اللہ رزق ہوا اللہ کے ذمہ ہے رزق اللہ ہر کسی کو دے گا پرانی بات ہے مسجد کے اوپر کافی قرضہ ہو گیا تھا ہماری اس مسجد پر تو ایک شخص نے بڑی معقول رقم دی جس سے الحمدللہ قرضہ ادا ہوا یہ بلو ایریا کا کوئی خوش نصیب یا اسلام آباد کا نہیں تھا جس نے وہ معقول قرضہ اتارا ہے میں نے کہا اللہ پاک آپ کو جزا خیر دے آپ نے اپنے لیے بھی جائزہ بنایا ہے اور پریشانی کو بھی دور کیا کہ لوگ مجھے ڈانٹ رہے تھے یا کر رہے تھے تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے دوستوں وہ کہنے لگا کہ جس وقت میرا مالک دنیا سے جدا ہوا اور اس نے وراثت والد کی وراثت مجھے ایک سائیکل ملی ہے ایک سائیکل اور کوئی میرے والد کی وراثت نہیں تھی یہ سب اللہ پاک کا عطا کیا ہوا میرے گھر میں موٹوں کی مشین نہیں ہے اللہ نے سب دیا ہے جس کو والد فوت ہو اس کے بچے کو صرف ایک سینٹر پر آپ نے ملے اور وہ بچہ ارب پتی ہو جائے تو پھر اس کی کہاں بیمہ پالیسی کی اور پھر سے اس کو انشورنس کے پیسے دیے اللہ کے ساتھ انسان کی لائن سیدھی ہونی چاہیے پھر ساری ترتیب صحیح ہو جاتی ہے نہ اور حرام سے بچنے کا تہیا ہو جائے رس کلا کس طرح وہ آتا ہے تہیا تو کرتا ہے پھر اس کے حلال میں نہیں کھانا ہے بچوں کو دینا ہے تو انشورنس کمپنیاں تمام اور سب ناجائز اور خود کاروبار ہے یہ دینا لینا ان سے بچنا بھاگنا دور بھاگنا ہے یہ بینک سے زیادہ بری کمپنی ہے سودی لین دین کے لحاظ سے البتہ بعض لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اور وہ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے نئی بینک سے یا جس طریقے سے مدد ہوئے ان کے ذمہ لازم ہے کہ آپ گاڑی کو انشورنس کرائیں تب ہم آپ کو بیچیں گے خریدیں گے اس طرح تو یہ شخص انشورنس کرائے اس کے لیے کوئی ناجائز نہیں ہے جو بیٹھ کے ان کو مجبور کر رہا ہے انشورنس وغیرہ کے اوپر وہ گنگار ہوگا کہ یہ مجبور ہے اور یہ خوش نہیں ہے اس انشورنس کرانے کے اوپر رہی بات دوستوں جو بینکوں سے لوگ مکان خریدتے ہیں یا گاڑیاں خریدتے ہیں اور بینکوں کو کوئی ترتیب بناتے ہیں وغیرہ اس میں جو پرانی ترتیب کے ساتھ بینک چل رہے ہیں یو بی ایل ہے بینک ہے یا اس طریقے سے یہ بینک گاڑی کے خود مالک ہوتے ہیں اور اس کے کاغذات اپنے پاس رکھتے ہیں اور خود مالک نہیں ہوتے ہیں وہ تہذیب کا پہلو رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں گاڑی بس درمیان میں ہے اور اتنے پیسے ہم دیں گے آپ گاڑی خریدیں تو اتنے پرسنٹیج ہم پر لگائیں گے یہ مقصودی نظام ہے اس سے بچنا ہے جو المیزان نے یا البرکہ نے ایک جائز صورت مولانا کفی صاحب کے اس فتوے کے روح سے ایجاد کی ہے اس میں بیک گاڑی کا مالک ہوتا ہے اور پہلے سے اس کا ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ ہم چھ لاکھ کی آپ کو گاڑی دیں گے اور پھر وہ قسطوں کے اوپر یہ دوسرے بینک بھی اگر یہ ترتیب کریں تو یہ صورت جائز ہے اور اگر وہ بینک پہ وہ تصویر کی شکل میں ہے اور پیسوں کے اوپر پیسے کا اضافہ حساب کر کے دیتے ہیں تو یہ سود ہے اس سے بچنا چاہیے ویسے تو اصل بات یہ ہے کہ پیسے مانگنا چاہیے اور جتنی اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے اتنی گاڑی دینی چاہیے یہ جو ایک غریبانہ فقیرانہ ہے کہ ابھی گاڑی لاکھ کی ہے کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے نیچے پچاس لاکھ کی گاڑی ہو کس کا دل ہے کسی کا دل دل تو جتنا ہمارے صدر صاحب کا دل مجھ سے زیادہ بڑا ہمارا ہوگا تو ہمارے دل کے دل میں کس کا دل نہیں چاہتا بات یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اللہ پاک خالق ہے اللہ کے فیصلے ہیں ان کی حکمت ہے جس کو جتنا دیتا ہے جیسے رکھتا ہے لہٰذا اگر ہمارے پاس ایک لاکھ روپئے ہے تو ہم لاکھ لاکھ جاری لیں اور وہ کبھی خراب ہوگی کبھی ادھر لے کے جائیں گے یہ اس میں مسکینیت ہے اور اللہ کی مسکینیت پسند ہے اللہ سے مانگتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگلے دو سالوں میں اس سے اچھی گاڑی دے دیں گے تو مکتوں والی شکل کرنی چاہیے ہاں المیزان بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو قسطوں والی شکل میں گاڑی یا مکان نہیں لینا چاہیے یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے اگلی بات دوستو جو عام لوگ قسطوں کے اوپر چیزیں لیتے ہیں بازار میں کچھ دکانیں بھی ایسی ہوتی ہیں ٹیکسلا کے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے اس نے ایک دکان فریج اور واشنگ مشین اور اس طرح کی ضروریات کی بنائی ہوئی ہے اور وہ کہتا کیا ہے کہ خصوصاً ضروری اور طلبا کے لیے یہ قسطوں کے واسطے یہ چیزیں آسان قسطوں کا یہ لوگوں کی تنخواہیں چھوڑی ہوتی ہیں تو میں اللہ سے مانگتا تھا مجھے اللہ کا اعتبار دے تو میں ان لوگوں کی تو اور بھی کوئی لوگ دے سکتے ہیں لیکن نیت اس کی جو ہے تو علماء کی خدمت ہو واقعی تن سچی نیت ہو واقعی تن جو علماء کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو واقعی تن بہت سوال ہے ایک رسمی رسمی تکلف ہوتا ہے وہ دور سے پتہ چل جاتا ہے علماء تو بڑے ہوتے ہیں جی علماء ہمارے سب کچھ اور علماء جی ہیں اور باقی ان کا پیرا خراب ہوا ہے وہ دوسرے علماء علماء جب موقع میرے بہت لگا تاکہ چل جائے کہ سمجھے گا یہ تو میرا دوست ہے اور یہی اس کے تحت لگا دکھ رہا ہے حقیقت واقعہ کوئی شخص اگر عالم دین کی خدمت کرتا ہے اور جذبہ رکھتا ہے خدمت نہیں بھی کر سکتا اس کی میں اللہ پاک ایسا عالم دین کھولے گا کہ دنیا کو وہ سراب کرے گا یہ تاریخ مشاہدہ ہے اور آپ کی مسجد کے متصل ایک بنانے والے شخص کی کہانی شاید ہے اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا تو الگ بتا دے گا تم اس کی یہ دیکھی ضائع نہ ہو جائے گا عجیب انسان تھا ہم چھوٹی سی جھوپڑے والی حالت میں جب رہتے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ فون کرنا کسی کو فون نہیں تھا بچے تھے تو اس نے کہا کہ جی مجھے سہولت حاصل ہے اور فون آپ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ اچھی ہے میرے ساتھ کہ آپ امام ہوتے تو کسی کے سامنے یہ سوال کرے کہ مجھے فون کرنا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے آج ہی آپ کو فون لگا کے دوں گا اس نے اسی دن فون کسی کو فون کیا اور میرا وہ فون لگ گیا کہ طالب دین کسی دفتر میں جا کے یہ کہے کہ آپ کو مجھے فون کرنا ہے بے شک کیسے تو آہستہ آہستہ آہستہ الحمد للہ اللہ نے اس کو ایک عجیب مقام پہ پہنچایا ہے جو اس کی اپنی شان ہے جو اس کے دین کے ساتھ جتنی محبت کرتا رہے گا اللہ کو اس اتنا نواز ہو جاتے قسطوں پر کی جو میں کر رہا تھا دیکھو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اس کو سو روپئے پر بیچتے ہیں اور مقدم ہی میں اس کو ڈیڑھ سو روپئے میں بیچ سکتا ہوں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ سو روپئے کا مقدم بیچ رہا ہوں تو ڈیڑھ سو کا مطلب دیکھ رہا ہوں کوئی بندی نہیں ہے اگر میں مطلب میں سکتا ہوں پر بھی تو ڈیڑھ سو کی دیکھ سکتا ہوں لہٰذا آپ بیس بیس روپئے مہانہ دے دینا یہ ایک سو سو ڈیڑھ کی یہ چیز ہے یہ معین ہونی چاہیے پہلے دل سے بیٹھ تو اتنے گے تو اتنا ہو اور اتنی لیٹ کرو گے تو اتنا آگے بڑھ جائے گا تو پھر جوڑ جائے گا وہ سوچتی کی قسمیں ہیں کہ نقدم مطلب یہ چیز اتنی کی ہے قسطوں پر دیتے ہو تو میں یہ چیز مہنگی دوں گا وہ تو مطلب بھی نہیں دے سکتا تھا تو قسطوں پر مہنگی چیز دے رہا ہے لیکن وہ پہلے کرتے وقت معین ہو مانگا یہ تصب جب نہ ہو کوئی طرح نہیں اگر تصب میں نہ ہوگی تو وہ میرے مطلب نہیں ہوگی وہ بہت حاصل ہے اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے جو باہر آپ کو سہولت حاصل ہوتی ہے اور کسی کے پیسے جمع ہوتے ہیں کسی کو بینک ویسے کسی وجہ سے ہو تو آپ دے دیتے ہیں جس پر لوگ غلط فائدے بھی اٹھاتے لیکن اگر خلاصہ یہ ہے کہ سے اس سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے اس نظام کو اور قرض مرضے کو واپس کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے اپنے آپ کو سود سے بچائے یہ جائز ہونا الگ چیز ہے بہتر ہونا الگ چیز ہے اچھی بات نہیں ہے جتنا ہے اتنا خرچ کرو اور نہیں ہے تو اس میں لوگ انتظام کرتے ہیں کی سہولت اس کو حاصل ہے اور ادھر اس شخص کو پانچ ہزار روپیہ کر ضرورت پڑ گیا دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ اس سے دوسرا بل وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ادھر بینک سے لے لے گا بینک یوں کرے گا یعنی کئی لوگ اس گناہ میں ہو گئے جو ترتیب ہے سارا جھوٹ کوئی چیز خریدی گئی تو وہ جھوٹ ہے وہ جس کو پیسے دے گا اس کو کچھ لے گا کچھ وہ دکان والا کچھ زیادہ ہے جھوٹ میں بول رہا ہے تو وہ آخرت کا نقصان دہ ہے دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کو تو وہ کچھ تو ہوگی اس حساب دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے لیکن اگر کسی نے مجبوراً یہ حاصل کیا ہوا ہے تو وہ سودی تاریخ سے پہلے پہلے اپنے معاملے کو کر رہے تو جا سکے اگلی بار دوستو انعامی بانڈ انعامی سکیمیں یہ چلتی ہیں آئے دن وہ بیچ رہے ہوتے ہیں جی روپئے کا دس دس روپئے کا اور فلانی تاریخ کو یہ نکلنے والا ہے یہ جوا ہے اور اس میں بالکل اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی نے غلطی سے لے لیا اور اس پر وہ نام نکل بھی گیا جو حکم ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنا بس ویسے ہی کسی جگہ پر بغیر ثواب آپ نیت دے رکھا ہے آمنا میں وہ لگا لے باقی یہ بات ہے کہ جو بعض دکاندار نے اپنے باپوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا بار بار آنے کے لیے اتنی کی کیا چیز خریدیں گے تو ہم آپ کو ایک اوپن دیں گے اس بعد میں قرق دافی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کا نام سکیم میں نام نکل آئے تو اگر وہ دکاندار جو چیزیں بیچ رہا ہے وہ عام مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق بیچ رہا ہے کوئی اپنی خواہش نہیں کر رہا لیکن صرف اس نے ہزار روپئے چیز خریدنے کا دو ہزار خریدنے والے کو رکھا ہوا ہے بعد میں قرآن سازی ہوگی تو آپ کا نام نکل آئے گا اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جائز ہے اللہ یہ کہ وہ بہت زیادہ اپنے خواہش کے ساتھ چیزوں کو بیچے اور لوگوں کو انعامی کوپن دے کے دھوکہ دے رہا ہو تو یہ سود ہے اس سے بچنا چاہیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر کے دل بات کریں اور بچے اس دن دن سے جس تم سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ہر کسی کو اپنی کمائی پوری ملے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا میں نے کل اس دن یہ بتایا تھا کہ کے آخر میں یہ یہاں تنظیم کے طور پر فرمائی ہے تنظیم کے طور پر فرمائی ہے کہ اصل بات ہے فوصل خدا جب انسان کو یہ حاصل ہو جائے تو ہر معاملہ کرنا پھر آسان ہے اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا تو کیا وہ عالم دین وہ صاحب ہے حافظ صاحب ہے تبلیغی صاحب ہے جماعت اسلامی ہے فضل گروپ ہے کوئی بھی ہو یا جاہل بندہ ہے جب تک اس کو خوف خدا نہیں کوئی پولیس اس کو سو فیصد لوگ نہیں بنا سکتی کوئی استاد اس کو لوگ نہیں بنا سکتا کوئی پیر لوگ نہیں بنا سکتا کوئی کچھ بھی اس کو نہیں کر سکتا جب تک اندر سے اس کو خوف خدا خدارا سودی لین میں ہے قرضے کا معاملہ ہے کوئی دھوکہ فراد ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو شریعت کے مطابق لانے کے لیے یہ چیز ہے شرا وقت من جاؤ اس دن سے بہتر ہو جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے اور بہت مشکل دن ہوگا حساب و کتاب تو اس لیے آپ نے جو کام کریں گے سوچ کے کرے کہ انہوں نے آج جو سسٹم ہے چلا ہی جائے گا دکھ میں ہو جاتا ہے سکھ میں ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا مرض کے مطابق ہو پھر جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا یہ اسباب غیر اختیار کرے اس شکل میں مل جائے گا جائز اختیار نہ کرے تو نہ جائز شکل میں وہ مل جائے گا بس صبر و کا کی بات تو لین دین جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور ہم دوستوں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں پتنہ ان کے بعد کوئی اور بھی مشکل دور آئے گا ورنہ حد ہو گئی ہے ہر لحاظ سے مشکلات کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی سو لین دین سے نہیں بچ سکے گا مگر کوئی بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار بچنے والا ہوگا تو پھر بھی اس کو دھواں ضرور ہے سود کا دھواں ضرور پہنچا ہے تو ہم دھوئیں والے لوگ نہیں ہیں ہم دھوئیں سے تھوڑا سا زیادہ سود نہیں ہو ہوگا کہ جس کا کسی ہزار کوئی درجہ نہیں میرے درجہ سے کہیں کوئی اس کے پاس سود والے کا ہدیہ آ گیا یا کوئی کھانا پکا ہوا آ گیا یہ نہیں کا ہم دھوئیں سے نہیں کیونکہ ہمارے سسٹم کا جو مبدا ہے مبدا مرکز وہ سارا تو یہ مجبور ہے کہ آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں آپ کے بڑے اداروں کے پاس جو فنڈ ہیں وہ فنڈ کچھ تکلیف کے ادارے کو مل جائے اور اس کے اوپر وہ اپنی سود حاصل کر رہی ہے ہم دنوں سے زیادہ سود کے اندر ملاقات ہیں لیکن ہم کو اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس کے اندر بازار کے ساتھ نہیں ہیں خوش کے ساتھ نہیں ہیں وہ خود کے مرکزوں کا مرکزی باغی کا کام ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے جتنا ہو سکے اس چیز سے دور رہنا ہے بات یہ ہے کہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے ہے جو تفصیل سے اس بات پر وہ حدیث بیان کر دی ہے کہ ادنا نمار اس کا یعنی کہ رجل تم ہو اتنا بڑا بڑا ہے بعض اسلام دشمن لوگوں نے ایک بات کی ہے کہ جی دار الاسلام والوں کا دار الحرف کے ساتھ سی بھی لین دین جیسے دار الاسلام کا دار الحرف کے ساتھ سی بھی لین دین ٹھیک ہے یا وہ شخص جو دار الحرف میں رہتا ہے تو وہاں اس کی مجبوری یہ بالکل غلط بات ہے جمہور مدنی سے صرف ایک شخص کا قول ہے تو کہا ہے اللہ دیگر اصحاب زواہر محدثین سب حضرت کے پیر ہیں کہ دار کا دار خود کے ساتھ پوری لگ جائیں گے ایک امام مالک کی مسئلہ کا عمل کرنے والا ایک عالم ہے علام اور مرشد اس شخص کا یہ دور تھا کہ میں رہنے والا شخص مسلمان وہ ان کے ساتھ خود ہی لین دین کر سکتا ہے یہ سندور کی بات ہے بعد میں جب خلافت آئی عباس یعنی کی تو مالکیت کے نے بھی اس شخص کے دور رد کر دیا کہ مالکیت پر ملک کی مدد دیں ہے کہ سودی بین سودی بین گئے خواہ کسی کے ساتھ بھی ہو کسی ملک کے ساتھ بھی ہوگا اسلام کے ساتھ ہوگا بھارت کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو سعودی ہو اس وقت یعنی دنیا میں کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے کہ بارے خیر میں رہتا سعودی لین دین ہے کیا مجبوری ہے کیوں پاکستانی جا کے امریکہ میں رہتے ہیں اور اس کے بارے خرچ سمجھ کے وہاں سعودی لین دین کرتے ہیں یہاں بادشاہ روک ہیں تو اسلام کا کرنا اسلام میں جو آزمائش ہیں ابتدا ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں یہی تو اسی پر تو ہے اسی کا تو سوال ملتا ہے اب اگر میرے بات ہے کہ آدمی آسانی چاہے اور ناجائز کام کرے تو بندہ دل میں کتنی ناجائز کر سکتا ہے کیا کوئی کرنا مشکل ہے کسی کو مشکل ہے آدمی یہ کام کرنے ہے تو آسانی کے ساتھ بہت کچھ کر لے گا تو سے کرنا ہے شریر کی بات کو مضبوط رکھنا ہے ناجائز سے بچنا ہے پھر اگر دوسری بات بات سودی لین دین یہ گناہ کبیرہ ہے جب اور گناہ کبیرہ دود میں کیے جائیں تو وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں جب گناہ کیا جائے دارود میں تو یہ گناہ تو نہیں ہوتا اگر دارپور میں گناہ کبیرہ کرتے جائے تو یہ نایا کو نہیں جائے شراب کو نہیں جائے پھر چوری کو نہیں جائے پھر ڈاکہ کو نہیں جائے پھر یہ ساری چیزیں چاہ دینی چاہیے نا کہ دارودور میں جا کر سب سے بڑا گناہ کبیرہ سودی بنایا کبھی سودا ہے تو دیگر کیا چاہیے مسلمان کے لیے جو دیگر وہ ان کی تحصیب پر عمل کرے جو وہ تب کرنے بھی کرے جب گناہ قبیرہ وہ بنا ہے خاص انسان مکہ میں رہے مدینہ میں رہے دار اسلام میں رہے دار میں رہے دار پتھر میں رہے کمیونسٹ میں رہے جس میں بھی رہے مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ گناہ کبھی سے رہے جب شراب سے بچنا لازم ہے تنظیم سے بچنا لازم ہے ان تمام چیزوں سے بچنا لازم ہے رسوخ سے بچنا کیوں نہیں لازم تو یہ کہیں آپ لوگوں کی نظر سے کوئی بات گزرے کہ دارالفکر میں رہ کر سودی جان کا جائز ہے یاد رکھو جمہوری سے کسی عادت کا مفتی کا پتی کا یہ مسئلہ نہیں ہے ویسے کوئی ڈاکٹر اپنے مطالعے کے ساتھ دین کو سمجھ کر کے باتیں کرتا ہے جیسے ڈاکٹر صدر رحمان صاحب نے وہ عجیب کے دور میں بہت سارے غیر اسلام کے اسلام کہتا رہا اور آپ میں اسلام کا بہت بڑا اسکالر ہوں اور میں نے یہ باتیں کی ہیں وہ جہر مطلب انسان ہے کس طرح اسکالر ہے جس کو اسکالر امریکہ کی ایکسپورٹ یونیورسٹی بنائے اسکالر جس کو اسکالر روم کو بند بنائے جس کو مدینہ کی بنایا جس کو مکہ مکرمہ کا ان کو آج ان کو بنایا وہ اس کا اسکار ہوتا ہے ایسی ضرورت ہے کہ تعلق کی زندگی کسی مسلمان کو اسلام اسکالر کا وہ کم اور کم کا کمرہ دے دے اور وہ جا کر فتح کرتا ہے اسلام کے جائز کو ناجائز اسلام کے حرام کو حرام کرتا ہے یہ حرام ہے اور آپ کے تفصیل سے میں نے سودی تمام کمپنیاں تمام ترتیبیں انشورنس کمپنیاں سب بتا دی ہیں انشورنس کمپنیاں پاکستان میں جتنی ہیں تمام تر خالص تر سودی کاروبار ہوتا ایک شپ بھی اس کی جائز نہیں ہے اور انشورنس کمپنی میں ملازمین کے لیے وہ فتویٰ وہی ہے جو بینک کی ملازمین کے بارے میں بتایا ہے اس میں علامہ ملتانی جو مصر کے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے ورنہ مفتی محمد تبدیل عثمانی صاحب متضل ہوں اور اسی طرح ایک اور بڑے عالم ان کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کے چوکے دار اور بیٹھتا یا اور صفائی ستھرائی اور دوسرے جو بجلی والے مجبور ہیں ان کی جائے جیسے جو بالکل ملک ہیں وہ اپنے لیے اچھی نوکری کی تلاش کرتے ہیں جب تک انہیں نہ ملے تو جائز ہے جب تک نہ ملے اور اس نوکری کو وہ چھوڑے اور اپنے بینک کو اس لانے کی کوشش کریں یہی یہی مسئلہ انشورنس کمپنیوں کے لوگوں کے لیے ہے ہے بات یہ کہ اس میں دوستوں ہمارا جو معیشت کا خون چوسنا ہے نا یہ ان بلکہ بھی چوسنا ہوتا ہے اور بڑے سمجھدار اور سہانے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو یہ جراثیم ہے نا جراثیم سسٹم ہے بہت تیز ہوتا ہے یہ صرف اس شخص کو نہیں سوچتے جو ان کے پاس رقم جا کر رکھتا ہے یہ معاشرے میں ہر غریب شخص کو بھی چوستے ہیں لیکن آپ نے کئی طرح سکیم دیکھی پانچ روپئے کا یہ بانڈ لیتے جاؤ لیتے جاؤ تقسیم ہو رہا ہے سیکشن کے اوپر ایسا ہو رہا ہے کرتا جا رہا کرتا جا رہا آپ یہ لے لیں جی لے لیں جی اور پرانی تاریخ کو اس کی آگے تاریخ میں تھوڑا لیکن مطلب ہمارا پچاس ہزار میں چلا ہوگا دس ہزار میں چلا ہوگا ہو جائے گا یہ ان لوگوں کو چوسا جا رہا ہے جو گھر کو جا کر اپنے گھر پر رکھنے کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس ہوتے ہوتے پچاس پچاس ہو گیا مزدور وغیرہ اور یہ آپ نے دیکھا یہ ایسے کوڑے کا کھڑا ہوتا ہے جہاں عام پبلک کے لوگ مزدور قسم کے ہوا نا کوئی کپڑے کا چوڑا لگایا ہے تھوڑا چوک کے کونے پر یا ایسی جگہ بھی جہاں غریب لوگوں کا عام لوگوں کا گزر ہوتا ہے یہ وہاں اعلان اور رہا کا ہے نامی باندھ اور اس میں وہ کاغذ خریدتے ہیں وہ نمبر ہمارے تلاش کرتے ہیں تمہارا یہ نمبر ہے پھر دیکھنا ڈالو یہ سب کیا ہے اور سوچ ہے اسی طرح یہ انعام سکیم ہے اس کو دوسرا نام لے کر نکل دیتے ہیں یہ ہے سب کوئی باتیں نام دوسرا دیتے ہیں کہ پہلے کے بارے میں مولویوں نے کوئی بات کر دی ہوگی کہ یہ سود ہے تو لہذا ابھی یہ دوسری بات ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچی ہوگی عوام کے پاس کہ یہ ناجائز ہے لہذا اس طریقے سے ان کو روک کر لوگ لیتے دیتے رہتے ہیں کسی کا انعام نکل بھی آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس سے انہوں نے پھر بھی بہت سارا کما چکا ہوتے ہیں کسی کا انعام جو نکل بھی آئے تو یہ حرام ہے اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے بس کسی جگہ رفائی میں بغیر ثواب کی نیت سے اس کو دے دیا جائے اگلی بات جی پی فنڈ کا ہے جس کو پرائیویٹ فنڈ کہتے ہیں جو آپ حضرات کا کٹتا رہتا ہے بعد میں وہ پینشن ملتی ہے اس میں دو طرح کی شکیں ہیں جو مفتی شبی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت جبرن کاٹتی ہے کہ ہر تنخواہ دار ملازم سے وہ تنخواہ کٹ کر اس کی آتی ہے اتنی اس میں اس بندے کا دخل نہیں ہے اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اکٹھا اچھا فنڈ دیا جاتا ہے جبکہ اس کی تنخواہ پر کٹا ہوا فنڈ وہ خالص فنڈ ایک لاکھ روپئے ہوتا ہے فرض کرو اور اس کو وہ اتنے سال کٹنے کے بعد اس پر وہ سودی اضافہ لگ کر تین لاکھ پانچ لاکھ مل رہا ہوتا ہے یہ فن جائز ہے اس کے لیے اور کوئی سود نہیں ہے جو اسے سود دیا جا رہا ہے وہ اس کے حق میں کوئی سود نہیں ہے کہ جبرن اس سے وہ فنڈ کاٹا جا رہا تھا اور یہ اس میں راضی نہیں تھا اور ادھر وہ کمپنی اس کی یہ ادارہ وہ خود آگے اس نے سودی لین دین کے اوپر اس کو لگا دیا تھا اور اس پر جو اضافہ اس کو ملا ہے یہ اس کے لیے سود نہیں ہے ایک اسی جن فنڈ میں دوسرا ایک شک ہے کہ بعض اداروں میں یوں ہوتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ کٹوانا چاہیں تو زیادہ کٹوانے کی گنجائش ہوتی ہے نہ کٹوانا تو ٹھیک ہے اب ایک شخص کا تنخواہ میں سے دو ہزار کٹتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا تین ہزار کٹے پانچ ہزار کٹے تاکہ جب میں آخر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو زیادہ مجھے ملے یہ شخص جو اپنی رضا سے اس فنڈ میں حصہ ملا رہا ہے اور کٹوا رہا ہے اس پر جو اس کو اضافی آخر میں ملے گا یہ سود ہے اپنے خالص رقم کو لے اور باقی جو ترتیب ہے وہ سودی لین دین کے حکم میں ہے لہذا بغیر ثواب کی نیت کے اس کو آگے کریں رہی بات یہ کہ اس فنڈ کے اوپر جب یہ اکٹھا ملے گا تو زکات اس سال سے ہے یا گزشتہ سالوں سے ہے دیکھو نا ایک شخص تیس سال نوکری کرتا ہے اور تیس سال سے اس کی تنخواہ تھوڑی تھوڑی کرتی رہی تیس سال کے بعد اس کو پانچ لاکھ مل رہا ہے اس نے آج پانچ لاکھ کے اوپر سے سال گزرا ہے یا صاحب نصاب ہے زکات دینی ہے یا گزشتہ بھی چند سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے اس میں امام اعظم ابو حلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے اس سال اس کو جو ریٹائر ہوا اور پیسے ملے اگر پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے تو جس دن زکات نکالے گا نا آپ نے عام نصاب کی تو یہ فنڈ مل چکا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا امام صاحب کے مسلک کے علاوہ امام شافی امام مالک امام احمد بن اور دیگر تمام فتح کا یہ مسلک ہے کہ یہ فن اس کا فن تھا بس اسے تاخیر سے ملا ہے لہذا گزشتہ سالوں کی زکات نکالنا اس کے لیے بہتر اور احوت ہے زیادہ احتیاط ہے مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل لکھ کر اپنا رجحان بھی امام صاحب کے مسلب کی طرف نہیں کہ دوگر دیگر فکار کے مسلب کی طرف اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے کہ احتیاط دو چار سال پہلوں کی بھی زکوٰۃ نکال دے کہ زکوٰۃ یہ ہے احتیاط احتیاطی ہے اگر زکوٰۃ نہیں بھی اس کے ذمہ واجب تو اس نے ادا کر دی ہے تو وہ صدقہ ہو جائے گا ثواب ہی ہے لیکن بن فرد اگر زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی تو پھر آخرت میں کہیں مشکل نہ پیش آ جائے ایک دوستو اور فنڈ ہوتا ہے جو کوئی شخص دوران سروس مر جاتا ہے اور بطور مدد کے وہ ادارے اس کی بیوہ کو دیتے ہیں یہ مسئلہ کس شخص نے پوچھا ہے تو میں نے کہا ادھر بتا دوں گا یہ اس کی بیوہ کے ساتھ سہولت کی شکل میرا خیال ہے آپ کے ادارے کی ہے اور کسی ادارے کی ہو تو یہ وراثت نہیں ہے یہ ہمارے سودی نظام سے ہٹ کر یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص دوران سروس مر گیا اور اس کی بیوہ کو کوئی ادارہ کہ یہ شخص مر گیا وہ پینشن کے علاوہ ایک اور مرنے کا فنڈ کوئی مدد کے طور پر اس کو بیوہ کو دیا جا رہا ہے تو وہ خالصتاً اس کی بیوہ کا ہے وہ تمام دیگر ورثہ اس میں شریک نہیں ہے لیکن جو یہ جی پی فنڈ وغیرہ یہ جو ملے گا اس میں صرف بیوہ شریک نہیں ہے باقی سارے ورثہ اس میں شریک ہوں گے جیسے شریک وراثت ہوتی ہے ایسی تقسیم کی جائے گی رہی بات جو روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر سکوں کی تھیلی گتھی یا عید کے قریب قریب نوٹوں کی ترتیب ہوتی ہے اور پھر اس میں وہ اضافے کے ساتھ نوٹ دیے جاتے ہیں اور رالے بازار وہ پورا کون ہی سارا سود خوروں کا بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت ہی وہ نوٹ اور بیس روپئے اوپر دو اور یوں کرو اور فلاں وقت ہی دیتے ہیں یاد رکھو کسی ملک کی کرنسی من جنسی ہی سے تبادلہ ہو رہا ہے تو برابری ضروری ہے ہاں کورے یا کورے سکے ہیں یا نہیں ہے اگر اس میں اوپر نیچے دیتے ہیں تو یہ سود ہے لیکن کسی ملک کی کرنسی جیسے منی چینجر والے کرتے ہیں دوسرے ملک کے ساتھ تبدیل کر کے دے رہے ہیں وہ اضافے کے ساتھ دیتے ہیں جس طرح بھی دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ خلاف جنس ہو گیا جن سے واحد نہیں ہے رہی بات ہنڈی کا کاروبار کہ جو باہر ادھر ملک میں رہتے ہیں کچھ ادھر لیتے ہیں حکومتی شکل میں اگر وہ پیسہ بھجوائیں تو وہ کم ملتا ہے اور ہنڈی ترتیب کے مطابق اگر پیسہ آئے تو زیادہ ملتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہنڈی ترتیب کے مطابق اگر پیسہ منگوایا جائے زیادہ ملتا ہے یہ حکومت کی پرپنچیاں ہیں مختلف بہت سارے جگہوں میں تو اس میں بھی ہیں کسٹم ڈیوٹی باہر سے کوئی چیز منگوائی جائے اس پر پوری دنیا میں دوستوں پاکستان یہ باہر ملک ہے کہ ایسی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ یہ شخص آئندہ کے لیے نام تک ملے باہر سے کوئی گاڑی منگوانے کی یا فلاں چیز منگوانے کی یہ دنیا کا واحد ملک ہے عجیب بات ہے دنیا کا واحد ملک ہے یعنی اس ظلم میں پاکستان کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے یہ ایسا ظالم ملک ہے اور ایسا ظالم قانون ہے پاکستان حکومت کا کہ اتنی کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے اس ڈیوٹی سے کوئی شخص بچنا چاہتا ہے جھوٹ بولنا چاہتا ہے کوئی رشوت دے کر اپنی ڈپٹی کو کم کرانا چاہتا ہے علماء نے جائز لکھا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک ہمارے یہاں اور مسئلہ ہے اندرون پنجاب میں کہ باغوں کو مالکان بیچ دیتے ہیں اور ابھی پھل بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ دوسرا بندہ پھر اس میں پانی بھی ڈالتا ہے اسپرے بھی کرتا ہے کھاد بھی ڈالتا ہے پھر پھل پورا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوڑتا ہے پھر جاتا ہے جبکہ پھل چھوٹا ہوتا ہے اور اس وقت ان کا معاملہ بے و شراکہ ہو چکا ہوتا ہے بعد میں پھل بڑا ہوتا ہے جب جا کے وہ دوڑتا ہے یہ سودی لین دین ہے جب پھل بڑا ہو جائے مالے کے بعد پھل کو بیچے اور اس اس کے بعد بعد وہ توڑ کر جائے بھلے کا رنگ اور ذائقہ میں تبدیل بھی ہوگا لیکن جتنا اس نے ہونا ہے اکثر اتنے ہو چکے ہوں اب چھوٹا چھوٹے کو بیچ دیتے ہیں دو مہینے کے بعد اس کے بعد وہ کاٹتا ہے یہ درمیان میں جو پھل میں اضافہ ہوا اس کی رقم مالک کو نہیں ملی ہے یہ سود ہے اور شیئر کا کاروبار یہ جو بزار جس کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہو اس کا کاروبار جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا ایک شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کا کاروبار حرام نہ ہو مطلب وہ کمپنی شراب نہ بنا رہی ہو کوئی ایسی گندی چیزیں نہ بنا رہی ہو وہ کمپنی جائز کاروبار کر رہی ہے جس کے آپ اسٹاک ایکسچینج سے شیئر خریدنا چاہ رہے ہیں دوسری بات دیکھو ہر چیز جو بہتر ہے اس میں لوگ سر بھی ڈالتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کمپنی کا کوئی ٹھوس وجود ہونا چاہیے اس اس اس کی کی کی املاک ہو ہو ہو عمارت کوئی مشینری ابھی کمپنی کا وجود نہیں ہوتا اور ایک نام کے ساتھ پھیلے کی شکل میں کمپنی سامنے آ جاتی ہے اور اس سے شیئر بکنے شروع ہو جاتی ہے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارا سودی نظام ہے کہ جب پیچھے سے کوئی عمارت ہو اس کی مشینری نہیں ہے آخری بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں دلال کی اجرت مثلا یہ جو پراپرٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں یا دوسرے تیسرے اگر واقع محنت ہوتی ہے اور اس کی فیصد معین ہے کہ وہ اتنا پرسنٹیج لیتا ہے دلال یہ اجرت صحیح ہے جائز ہے لیکن وہ دلال جو کمیشن پر ویسے ہی لوگوں سے کام کرتے ہیں کوئی خاص ان کی محنت نہیں ہوتی بس اس کے کوئی یوں بندہ دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ کام کرو ایک دفعہ ہم نے گاؤں میں گیٹ بنوانا تھا اور ادھر لے کر گئے ویسے مستری کوئی ساتھ کوئی گزرا اس نے کہا یہ گیٹ کا آڈر دے رہے ہیں تو بعد میں آ کے ان بندوں سے کہتے ہو میں وہ بات لایا تھا لہٰذا مجھے وہ کمیشن ادا کرو دوستو میں نے اپنی کوشش کے ساتھ کم علمی بے بساتی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ موجودہ نظام کا سودی لین دین رکھا ہے جن ساتھیوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ لکھ کر آج شام تک یا کل گیارہ بجے سے پہلے پہلے دے دیں گے کل میں انشاءاللہ شاء آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور اس کے بعد آپ ترتیب کے ساتھ درس قرآن چلے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 اسلامی تجارت کے نقطۂ نظر سے کرنی ہے اسلام نے چار پانچ وجوہ کا ذکر کیا ہے کاروبار کے کون سے طریقے پر بے و شرح ہونی چاہیے جو اسلام کے نقطۂ نظر سے بالکل صحیح ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا اس کے حلال اور طیب ہے پہلی بے تو یہ ہے جس کو شریعت میں بے موقع یا زح کہتے ہیں بے مقایضہ یہ وہ بے ہوتی ہے کہ لوگ سامان کے بدلے میں سامان لیتے ہیں پرانے زمانے میں جب یہ سکے نہیں بنے تھے بعد میں پھر یہ چٹسی تیار ہوئی ضمانت کے طور پر پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتے ہوتے یہ موجودہ نوٹوں کی شکل حاصل کر لی گئی ہے شروع میں اس طرح نہیں تھا یا سکے بنا بھی رہے تھے کوئی ملک درام دردی تو بہت کم عموماً لوگ دیہاتوں میں کاروبار یوں کرتے تھے کہ کسی کے پاس گھوڑا ہے تو ان کو گھوڑا ضرورت ہے یہ گھوڑا ان کو دے دیا ان سے غلہ لے لیا گندم لے لی اس طرح کی ترتیب سے بے و شرا شروع میں ہوتی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ بو کا ذکر ہے ایک حدیث نقل کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ غزوہ حنین میں جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک باغ تھا اور ہمیں ضرورت تھی کھانے پینے کے لحاظ سے تو ہمارے پاس کوئی درہم تنابیر اتنی مقدار میں نہیں تھے لیکن ایک زرہ تھی جو صحیح قیمتی زرہ ایک ساتھی کے پاس تھی اس نے باغ کے مالک کو زرہ دے دی اور یہ کہا کہ ہم پھل باغ کے سارے توڑ لیتے ہیں بس یہ بیگ اس بیگ کو بیگ زا کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک بے رائج تھی جس کو بے آئینہ کہتے ہیں بے آئینہ یہ دیکھو اس زمانے میں لوگوں کو ہیلے اور وہ جائز ترتیب کرنے کی وہ مروڑ کر بات کو صحیح کرنے کی لوگوں کو طریقے آتے تھے بے آئینہ صحیح نہیں ہے ناجائز ہے کی صورت یہ ہوتی ہے کی کہ ایک شخص کو پیسے ضرورت ہے وہ ایک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے دو لاکھ روپیہ چاہیے وہ بندہ براہ راست اس کو دو لاکھ روپیہ سود کے اوپر نہیں دیتا بھائی دو لاکھ میں آپ کو دے دوں آپ مجھے بعد میں ڈھائی لاکھ تین لاکھ دے دینا سال بعد تو یہ تو سود ہو گیا اس سے بچنے کے لیے اور اس بندے کی کمزوری کو سامنے رکھ کر یہ پیسہ دینے والا بندہ کیا کرتا تھا کہ اپنی ایک چیز اپنی ایک چیز تین لاکھ روپے میں اس بندے کو بیچ دی ادھار پر کہ سال کے بعد تم تین لاکھ روپے دینا یہ مکان تم لے لو تین لاکھ کا اور سال کے بعد تین لاکھ روپیہ دینا وہ بندہ مکان لے لیتا ہے تین لاکھ کا اٹھاتا ہے اس کو دو لاکھ روپئے ضرورت ہے پھر وہ بندہ وہی مکان اس مکان کے مالک کو نقدن دو لاکھ کا بیچتا ہے وہ چنانچہ وہی مکان یہ بندہ واپس لے لیتا ہے اور اس بندے کو دو لاکھ روپیہ دے دیتا ہے دو لاکھ روپئے پر مکان اس نے خرید لیا ہے اس بندے نے اب سال کے بعد ایک لاکھ روپیہ اور دینا ہے یہ سود سے بچنے کا ہیلا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا یہ بھی سود ہے ناجائز ہے اور یہ سود سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا ترتیب کیا ہے کہ یوں اس سے بیچ کر یوں اس سے لے کر یوں تین لاکھ ہو گیا اور پھر آپ نے ایک لاکھ روپئے بعد میں دے دیں اسی طریقے سے کوئی شخص زکات سے بچنے کے لیے ہیلا کرتا ہے اس زمانے میں ایک ہیلا کتابوں میں ذکر ہے کہ مویشیاں لوگوں کے پاس بہت ہوتی تھیں اور اب بھی صحرا عرب میں بہت تو بکریاں اور دمبے بہت ہوتے ہیں بدوؤں کا یہی طریقہ کار ہے اونٹ رکھتے ہیں بکریاں رکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں تو چالیس بکریوں پر یا دمبوں پر ایک بکرا ایک دمبا زکوٰۃ ہے یہ ایک سو بیس تک ہے پھر ایک سو بیس سے جب اوپر ہو جائیں گے تو پھر دو بکرے زکات دیں گے اب ایک بندے کے پاس سو بکریاں ہیں اب زکوٰۃ وصول کرنے والے جب لوگ آتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے آئیں گے اور وہ چالیس بکریاں جس کے پاس ہوں گی اس سے ایک لیں گے اس سے اوپر اب اس کے پاس سو بکریاں ہیں جن کے پاس بکریاں نہیں ہوتی تھیں یہ سو بکریوں والا بندہ تیس تیس بکریاں ان کو ہدیہ کرتا تھا اور ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں گے تو ہمارے پاس تیس تیس بکریاں ہوں گی اور تیس بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اتنا کم از کم چالیس بکریوں پر زکوٰۃ ہے لہٰذا جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے آئے گا ہم نصاب سے کم کے مالک ہوں گے زکوٰۃ ہم سے وہ نہیں لے گا واپس چلا جائے گا پھر تم یہ مجھے بکریاں واپس کر دینا تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ یہ ترتیب کرتے تھے جب آپ کو پتہ چلا آپ نے ناراضگی اختیار فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نوبت نہیں آئی لیکن حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر زکوٰۃ کے اس طرح ہیلا کرنے والوں کے خلاف جہاد ہوا جیسے زائد صاحب نے آرڈیننس زکوٰۃ کا نافذ کیا تھا اور بینکوں کو کوئی لکھ کر دے دے کہ میں شیعہ ہوں تو اس سے زکوٰۃ نہیں وصول کرتے تھے تو کئی سنیوں نے لکھ دیا کہ ہم شیعہ ہیں تاکہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے اس پر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ شائع ہوا تھا کہ اس سے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے جو ہے مسلمان اور لکھ دیتا ہے بینک میں کہ میں شیعہ ہوں تو وہ اس لیے لکھتا ہے کہ زکوٰۃ سے بچ جاؤں لیکن وہ اسلام سے بھی فارغ ہو گیا ایک تو یہ بات دوسری بات دو بہ ہو گئی تیسری بہ صرافہ صرف بے صرف یہ ہوتی ہے کہ جو کرنسی کی بہ کرنسی کے ساتھ جی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں منی چینجر کہتے ہیں عربی میں اس کو صرافہ کہتے ہیں صرافہ ویسے صرافہ وہ زرگر اور سنار کو بھی کہتے ہیں لیکن آج کل کی اصطلاح میں اس کو میں نے چینل کو عربی کہتے ہیں سزا وہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اگر جنس کی بہ جنس کے ساتھ ہے برابری ضروری ہے خلاف جنس ہے تو برابری ضروری نہیں ہے تفاظل جائز ہے پاکستانی کرنسی کوئی امریکی کرنسی کے ساتھ تبدیل کراتا ہے جس طرح بھی تفاضل کے ساتھ کرائے کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ شریعت میں ایک بے سلم ہے بے سلم یہ وہ بے ہے جو ہمارے ہاں بھی ہر طرح رائے جائے ایڈوانس پیسے دے دیے جاتے ہیں اور وہ بندہ بتا دیتا ہے کہ فلاں شرائط کے ساتھ یہ چیز اتنی مقدار میں میں آپ کو فلانی تاریخ تک دے دوں گا ہاں اس میں گندم ہے چاول ہے کوئی اور چیز بھی ہے پہلے ایڈوانس پیسے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور پھر تاریخ مقرر ہو جاتی ہے دو مہینے بعد تین مہینے بعد فلاں چیز اتنی مقدار میں ان خوبیوں کے ساتھ بلا تاریخ کو آپ کو دے دی جائے گی اس کو بے سلم کہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بے شریعت میں بے نقد اور بے ادھار ہوتی ہے بے نقد تو یہ ہے کہ نقدوں کے ساتھ چیز لی لیکن نقد پہلے سراہتاً ذکر ہو معاملہ کرتے وقت اور ادھار سے کوئی چیز لینی ہے تو وہ پہلے سے ہی معاملہ بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے یہ چیز ادھار پر لینا چاہتے ہیں بعض لوگ دکانداروں کا بہت وقت ضائع کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں چیز کا ریٹ اور بھاؤ تاؤ کرتے ہیں اور آخر میں بتاتے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں ہم آپ کو ایک مہینے بعد دے دیں گے یہ بات ادھار پر طے کرنی ہو تو پہلے سے ہی اس مالک کے کپڑا یا جو بھی ہے اس کو بتانا چاہیے تاکہ اس لحاظ سے وہ بات کریں اور اگر نہیں ادھار پر دینا چاہتا تو دونوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا وہ چلے جائیں گے یہ تو بیو کی اقسام ہے لیکن بیو کی صحیح اور خراب ہونے کی بھی باتیں ہیں بعض بیو تو ٹھیک ہیں جن میں صحیح معاملہ ہو دونوں طرف سے الفاظ ہوں خریدنے کے بیچنے کے جس کو جاب و قبول کہتے ہیں بھائی یہ قرآن مجید ہے یہ قلم ہے یہ قلم میں دس روپے کا دیتا ہوں وہ کہتا ہے میں آٹھ کا لیتا ہوں یہ ایجاب و قبول کی بے ہے جس کو بے سراحت کہتے ہیں ایک میں شریعت کی اصطلاح میں بے تعاطی ہے بے تعاطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ایجاب و قبول کے نہیں بولے گئے بس وہ معروف بات ہے کہ یہ بوتل چھوٹی پیپسی کی دس روپے کی ملتی ہے یہ بندہ دس روپے دے دیتا ہے اور بوتل ایک اٹھا لیتا ہے دونوں طرف سے ایجاب و قبول نہیں ہوا لیکن عرف جانتا ہے کہ یہ چیز دس روپے کی ہے اور یہ بسکٹ کا پیکٹ دس کا ہے یہ جوس اس طرح ہے اس کو تعاتی کہتے ہیں یہ جائز ہے اس میں کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہوتا جیسے آج کل بڑے بڑے اسٹوروں میں آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر ریٹ لکھا ہوا ہے بس لوگ اٹھاتے جاتے ہیں وہ دیتے جاتے ہیں کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہوتی کہ میں چیز خرید رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم چیز یہ بیچ رہے ہیں انہوں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے ان کے اسٹور میں جو جاتا ہے وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے چیزیں ریٹ اوپر فکس لگے ہوئے ہیں یہ بے تعاتی ہے جائز ہے بے کے اندر بعض دفعہ کوئی شرط فاسد لگا دی جاتی ہے جس سے بے فاسد ہو جاتی ہے مثلا کسی شخص نے مکان بیچا اور جس نے خریدا ہے اس کو یہ شخص کہتا ہے بیچنے کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ میں یہ مکان اس شرط کے ساتھ بیچتا ہوں کہ ایک مہینہ میں اس مکان میں رہوں گا یہ مکان اس شرط کے ساتھ بیچتا ہوں کہ ایک مہینہ میں اس مکان میں رہوں گا یہ بے فاسد ہے یہ جب اس کو بیچ دیا گیا ہے اور اس نے بیچ دیا اس نے خرید لیا ہے درمیان میں رہنے کی شرط نہیں لگانی چاہیے اس شرط فاسد کو ختم کریں تو بے صحیح ہو جائے گی شرط فاسد کو ختم نہ کریں تو بے فاسد رہے گی البتہ بے و شرح ہو گئی اور اس بے و میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی بعد میں مکان بیچنے والا مکان خریدنے والے سے درخواست کرتا ہے کہ بھائی ہم ایک آدھ مہینہ کوشش کریں گے اپنے لیے دوسرا مکان تلاش کرنے کی آپ ہمیں برائے مہربانی پندرہ بیس دن اس میں رہنے دیں خرید و فروخت کے وقت شاید نہیں لگائی گئی بعد میں درخواست کی گئی ہے اور اس نے قبول کر لی یہ ٹھیک ہے ایک بے یہ بے فاسد شرط ایک بے مکراہ کی بے ہوتی ہے کوئی شخص ہے اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے وہ بیچنا نہیں چاہتا لیکن یہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈرا رہے ہیں بھائی ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا ماریں گے یہ چیز تم ضرور بیچو اب وہ مجبور ہو کر وہ چیز بیچ رہا ہے مکرہ مجبور یہ بے نافذ نہیں ہوگی ان کے لیے یہ چیز لینا حلال نہیں ہے واپس کرنی چاہیے اور وہ اپنی خوشی سے چیز کو بیچتا ہے تو بیچے خوشی سے نہیں بیچتا وہ بے نہیں ہو کوئی مجبوراً جو خرید دیتا ہے تو بے اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو ایک بے مکرو ہوتی ہے مکرو بے مکرو وہ ہوتی ہے کہ جس میں مکرو چیزوں کو بیچا جائے سگریٹ یا نسوار یا اسی طریقے سے لایانی آلات وغیرہ یہ بے مکرو ہے ان چیزوں کا استعمال مکروح ہے اور ان کا بے و شراء بھی مکروح ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا بھی مکرو ہے اس میں نفع میں خرابی آ ایک بے حرام ہوتی ہے بے حرام وہ ہوتی ہے کہ حرام چیزوں کو بیچا جا رہا ہے تو وہ بے و شراء کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے شراء وغیرہ اور مجسمے اور اس پر جو نفع حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی سارا حرام ہی ہے جس کو یہ بت فروشی وغیرہ اور دیگر یہ حرام چیزیں جو اسلام نے ناجائز کتوں کی بے فلاں اس طرح ایک بے بے مکرو ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی کباہت آ گئی ویسے وہ چیز حلال ہے جیسے کہ جمعہ کی نماز اذان کے اذان اول کے بعد جمعے کی مصروفیات میں اگر مصروف ہے تو ٹھیک ہے نہا رہا ہے کپڑے پہن رہا ہے وضو بنا رہا ہے مسجد کی طرف آ رہا ہے اذان اول کے بعد تو گناہ گار نہیں ہے لیکن اذان اول کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گیا دکان کھلی ہوئی ہے بیچ رہا ہے چیزیں لوگ خرید رہے ہیں یہ بے مکرو ہے اور اس پر جو نفع حاصل کیا جا رہا ہے اس میں بھی کراہت ہے بے و شراء میں ایک بے مرابحہ ہوتی ہے ایک بے تولیہ ہوتی ہے اس طرح کاروبار میں شرع مزاربہ ہوتا ہے بے تولیہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے کی چیز آئی اتنے کی بے مرابحہ یہ ہوتی ہے مجھے اتنے کی پڑی ہے بس میں اس پر اتنا نفع لے کے بیچ رہا ہوں مضاربہ یہ ہوتا ہے ایک شخص کا پیسہ ہوتا ہے دوسرے کا کام ہوتا ہے اور نفع آپس میں حصص کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے ان گیوں میں ایک غبن فاہش ہوتا ہے غبر خواہش یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر نفع حاصل کرنا جو شرن بیس پچیس روپے فیصد ہوتا ہے یہ شخص چیز کو ڈبل سے دگنا سے گنا بیچ رہا ہے اتنی مہنگی وہ چیز بیچ رہا ہے اور اسے پتہ ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے اور لوگ مجبور ہیں اس چیز کو لیں گے یہ اس طرح کی بے کرنا ناجائز اور حرام ہے وہ شخص جو مجبور ہے خرید رہا ہے اس کے لیے تو جائز ہو گیا لیکن اس کے لیے دگنا اور سے گنا اس طرح چیز کو بیچنا لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کر ناجائز اور حرام ایک بے میں نجش آپ نے حدیث میں دیکھا ہوگا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نجش کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں نجش کہتے ہیں دھوکے کو کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا چیز کو بیچنے کے لیے دھوکہ کرنا بازاروں میں عجیب عجیب دھوکے ہیں مثلا کوئی چیز آپ لے رہے ہیں نا تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تین سو کی ہے اس نے سیڈوں والے بندے کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی چیز لینے کے لیے آئے نا تو آپ بھی آ جانا لینے کے لیے اس نے لینی نہیں ہوتی صرف اس بندے کو پکا کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ضرور لے لے بہت دھوکہ ہوتا ہے یہ کتابوں اسلامی کتابوں کے بارے میں بھی یوں ہوتا ہے کہ کتب خانوں کے پاس انہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خریداری کے طور پر جاتے ہیں یہ کتاب چاہیے ان کے پاس نہیں ہوتی یہ کتاب اور وہ ان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ کہتے نہیں ہونی چاہیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں خریدنی انہیں نہیں ہوتی اس کو یہ دھوکہ دینا ہے کہ دوسرا بندہ پیچھے سے آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے آپ آڈر دے دیں تو ہم دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتا ہے کوئی پھر وہ خریدنے والا بھی نہیں آتا یہ دھوکہ ہے دھوکے کے ساتھ چیز کو بیچنا کہ سائڈوں میں جیسے وہ نیلامی میں وہ گولی کرتے ہیں نا دو سو کی دو سو کی تو جب خاموشی ہو گئی تو انہیں کا بندہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے یہ تین سو کی میں لیتا ہوں تین سو کی میں لیتا ہوں وہ انہیں درمیان میں بندوں کو ڈالا ہوتا ہے یہ دھوکے کی بہ ناجائز اور حرام ہے اس سے نفع حاصل کرنا آخر میں بات یہ ہے جن ساتھیوں نے سوال کی ہیں ایک سوال یہ تھا کہ جی پی فنڈ میں بعض بعض اداروں میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر اگر سود نہیں لینا چاہتے تو لکھ دیں اور بعد میں آپ جب ہم سے مکان کا الاؤنس یا فلاں الاؤنس لیتے ہو تو ہم اس پر سود آپ پر نہیں لگائیں گے اگر یہ صورت اختیاری ہے جن اداروں میں تو اس اختیار کو اپنانا چاہیے اور سود جی پی فنڈ پر نہیں لینا چاہیے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جبری جی پی فنڈ جن میں کٹنا ہی کٹنا ہے تنخواہ میں سے اور اس انسان کی مرضی داخل نہیں ہے ہر حال میں وہ ادارے تنخواہ کاٹتے ہیں اور یہ کہے کہ نہ کاٹو یا اس پر سود نہ لگاؤ تو وہ نہیں مانتے اس پر جو سود لگ جائے تو جائز ہے لیکن اگر دین اداروں میں اختیار ہے کہ آپ جی پی فنڈ پر یہ لکھ دیں کہ آپ سود نہیں لیں گے تو وہ جی پی فنڈ پر سود نہیں لگاتے تو ایسا لکھ دینا چاہیے سود نہیں لینا چاہیے اور پھر آپ کو دوسری سہولت بھی جب حاصل ہے کہ ان سے قرضہ لیتے ہیں تو اس پر وہ سود پھر آپ سے نہیں لیتے ہیں ایک اور سوال ایک ساتھی نے کیا ہے کہ رشوت میں یا ٹیکس میں کیا کہیں جھوٹ بولنا یا کہیں رشوت دینا جائز ہے یا نہیں رشوت والی بات میں کر چکا ہوں کہ دونوں گناہ گار ہیں لیکن دو تین مقام پر رشوت دینے کی اجازت ہے رشوت لینے والا ہر حال میں گناہ گار ہے اس کے لیے کوئی صورت جواز کی نہیں ہے کہ وہ لے رشوت دینے کے اعتبار سے کہ اپنا جائز حق کوئی شخص وصول کر رہا ہے یا کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر یا کوئی بدنامی کر رہا ہے تو یہ شخص اس کو رشوت دے کر اپنی جان یا مال یا عزت کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے اور لینے والے کی میں نے بتایا ہر حال میں حرام ہے اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے جد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو بہتر میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ مدینہ کے شاعر توریہ کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حج بدنامی بیان کرتے تھے نام بھی نہیں لیتے تھے لیکن ارادہ اشارہ کے نایا یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے اس پر جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا علاج یہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ رقم بھیج دیتے تھے کوئی چیز بھیج دیتے تھے چنانچہ وہ شعرا جب آپ کی طرف سے یہ کوئی پیسے وغیرہ آ جاتے تو پھر بدنامی نہیں کرتے تھے یہ دیکھو یہ وہی صورت ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے آبرو کو بچانے کے لیے اس طریقے سے کیا گیا اور ان کے منہ کو بند کیا ہے رہی بات کسٹم کی یا ٹیکس کی وہ بھی یہ بتائی تھی بات اور یہ بات بھی علامہ شامی نے لکھی ہے کہ اگر کہیں ظالمانہ ٹیکس ہیں بہت زیادہ ٹیکس ہیں جس پر انسان کو وہ ادا کرنا مشکل ہیں تو ایسی صورت میں کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کر کر کر وہ جائز ٹیکس لیتے لیتے ہیں ہیں یا کچھ ترتیب صحیح تو اپنا مال چھڑانے کے لیے ان کسٹم افسروں کو رشوت دے کر اپنا مال جائز طریقے سے چھڑانے کے لیے یہ صحیح ہے ان کے لیے وہ رشوت دینا حرام ہے اس کے لیے یہ دینا جائز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ اس کے بعد بات کریں گے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کل پرسوں چھٹی کروں گلے میں ترتیب صحیح نہیں رہتی ان شاء اللہ پھر